اور یاد کرو جب موسا نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچو ہے جہاں دو سمندر ملے ہیں یا کرنو ہے مدتوں تک چلا جام